نجدہ بن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ توبہ کی آیت نمبر انتالیس کی تفسیر پوچھی جس میں ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا انہوں نے فرمایا ان سے بارش روک لی گئی اور یہی ان کا عذاب تھا سننے داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھ